نمبر سولہ دوران حج وفات پانے والے کا مقام عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بینہما رجل واقف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفت اذ وقع من راحلته فأقصعته او قال فأقصعته فقال رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں وقوف کیے ہوئے تھا کہ اچانک وہ اپنی سواری سے گر پڑا اور اس کی سواری نے سر کچل کر اسے مار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اس کو اس کے احرام والے انہی دو کپڑوں میں کفن دے دو اور اسے حنوت خوشبو نہ لگاؤ اور اس کا سر نہ ڈھانپو پس بے شک یہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھے گا